کوئی اختیار نہیں اللہ ہی کے لیے پاکی ہے وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے کہ لوگ شریک کرتے ہیں ان کے سینے جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ کے رب اے نبی سب کچھ جانتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ ہے اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں دنیا اور آخرت میں اللہ ہی کی تعریف ہے اللہ ہی کے لیے فرما روائی ہے اور اللہ ہی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے اے نبی کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے کیا تم سنتے نہیں ہو اے نبی پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لا دے جس میں تم آرام حاصل کرو کیا تم دیکھ نہیں رہے اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اللہ ہی کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو یہ اس لیے کہ تم شکریہ ادا کرو سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مختار کل اللہ کی ذات ہے ساری مخلوق کے خالق تمام اختیارات والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں نہ اس میں کوئی اللہ سے جھگڑا کرنے والا نہ اللہ کا شریک نہ ساجھی جو چاہے اللہ پیدا کرے جسے چاہے اپنا خاص بندہ بنا لے جو چاہتے ہیں ہوتا ہے جو نہیں چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا تمام امور سب خیر و شر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کی باز گشت اللہ ہی کی جانب ہے کسی کو کوئی اختیار نہیں یہی لفظ اسی معنی میں سورہ احزاب کی آیت نمبر چھتیس میں ہے ایکون الخی اور من امرحم دونوں جگہ ماں نافیہ ہے گوئى رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ماں معنی میں اللہ کے ہے یعنی اللہ پسند کرتے ہیں اسے جس میں بھلائی ہو اور اسی معنی کو لے کر معتزلیوں نے مراعات صالحین پر استدلال کیا ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہاں ماں نفی کے معنی میں ہے جیسے ابن عباس صدی اللہ عنہما وغیرہ سے مروی ہے یہ آیت اسی بیان میں ہے کہ مخلوق کی پیدائش میں تقدیر کے مقرر کرنے میں اختیار رکھنے میں اللہ رب تعالی ہی اکیلے ہیں اور نظیر اور مثیل سے پاک ہیں اسی لیے آیت کے خاتمے پر فرمایا کہ جن بتوں وغیرہ کو وہ شریک رب ٹھہرا رہے ہیں جو نہ بنا سکے نہ کسی طرح کا اختیار رکھیں اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک اور بہت دور ہے پھر فرمایا سینوں اور دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی رب تعالیٰ جانتے ہیں اور وہ سب بھی اللہ پر اسی طرح ظاہر ہیں جس طرح کھلم کھلا اور ظاہر باتیں پوشیدہ بات کہو یا اعلان سے کہو وہ سب کے عالم ہیں رات میں اور دن میں جو ہو رہا ہے اللہ پر پوشیدہ نہیں الوحیت اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی طرف مخلوق اپنی حاجت لے جائے جسے مخلوق عاجزی کرے جو مخلوق کا مہ مل جا ہو جو عبادت کے لائق ہو خالق مختار رب مالک اللہ ہی ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں سب لائق تعریف ہے اللہ کا عدل و حکمت اللہ ہی کے ہاتھ ہے اللہ کے حکموں کو کوئی رد نہیں کر سکتا اللہ کے ارادوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا غلبہ حکمت و رحمت اللہ ہی کی ذات پاک میں ہے تو سب قیامت کے دن اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہ سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے اللہ پر تمہارے کاموں میں سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں نیکوں کو جزا بدوں کو سزا وہ اس روز دیں گے اور اپنی مخلوق میں فیصلہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ناقابل تردید دلائے اللہ کا احسان دیکھو کہ بغیر تمہاری کوشش اور تدبیر کے دن رات برابر آگے پیچھے آ رہے ہیں اگر رات ہی رات رہے تو تم عاجز آ جاؤ تمہارے کام رک جائیں تم پر زندگی وبال ہو جائے تم تھک جاؤ اکتا جاؤ کسی کو نہ پاؤ جو تمہارے لیے دن نکال سکے کہ تم اس کی روشنی میں لو پھرو دیکھو بھالو اپنے کام کاج کر لو افسوس تم سن سنا کر بے سنا کر دیتے ہو اسی طرح اگر وہ تم پر دن ہی دن رکھے رات آئے ہی نہیں تو بھی تمہاری زندگی تلخ ہو جائے بدن کا نظام الٹ پلٹ ہو جائے تھک جاؤ تنگ آ جاؤ کوئی نہیں جسے قدرت ہو کہ رات لا سکے جس میں تم راحت و آرام کر سکو لیکن تم آنکھیں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور مہربانیوں کو دیکھتے ہی نہیں ہو یہ بھی اللہ ہی کا احسان ہے کہ اللہ نے دن رات دونوں پیدا کر دیے ہیں کہ رات کو تمہیں سکون و آرام حاصل ہو اور دن کو تم کام کاج تجارت زراعت سفر شغل کر سکو تمہیں چاہیے کہ تم اس مالی کے حقیقی اس قادر مطلق کا شکر ادا کرو دن کو رات کو اللہ کی عبادتیں کرو رات کے قصور کی تلافی دن میں اور دن کے قصوروں کی تلافی رات میں کر لیا کرو یہ مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں اور اس لیے ہیں کہ تم نصیحت و سبق سیکھو اور رب کا شکر ادا کرو